قوی ہیں یا تقویت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں اہل الحفظی جو بہت جن کی جن کا حافظہ بہت اچھا ہے ولخبر آتی اور جو جن کو احادیث سے شغف ہے جن کو معلوم معلوم ہے جن جو جو ان احادیث سے سے واقفیت رکھتے ہیں والفہم ثاقب اور بہت ہی عمدہ فہم رکھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ اس پر قدرت پا جاتے ہیں ولہذا لم لمح یا خزما لہٰذا نہیں اس کے گہرے پانی میں غوطہ لگا سکتا یا لمح خاد خادو گہرا غوطہ لگانا غیمار گہرے پانی کو کہتے ہیں تو اس کے گہرے پانی میں نہیں غوطہ لگا سکتا عل القلیل مگر بہت کم من الائمہ آئمہ میں سے آئمہ میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس حدیث پر مطلع ہو پاتے ہیں جیسے کہ ابن مدینی اور احمد اور بخاری امام احمد اور امام بخاری اور ابو حاتم اور دار قطنی جی آگے چلتے ہیں الائی اسناد یہ تطر تعلیل کون سی اسناد ہیں کہ جس کے اندر تعلیل چلتی ہے جو تعلیل جس صنعت کے اندر اپنا طریقہ بنا لیتی ہے یا اس میں پائی جاتی ہے وہ کون سی اسناد ہوتی ہیں کیسی اس کا صورت کیسی ہوگی یہ تطرق تعلیل الاسناد الجامعی یہ تر رق الاسناد الجامعی ہاں الجامعی شروط صحتی ظاہر یہ عبارت دیکھیے گا یہ تر رق تالیل الجامعی شروط سیاحتی یہاں شروع صحتی کو آپ مفول بنائیں گے جامع کا بسا اوقات مصدر یا اسم فائل بھی فیل کے معنی میں آ کر تو اپنا مفول بنا لیتا ہے اور ظاہر بھی دوسرا مفول بن جائے گا یہ تطرک تعلیل جو ہے وہ پائی جاتی ہے راستہ بنا لیتی ہے اسناد کے اندر یا ان اسناد کی جانب الجامعی جو اسناد جمع کرنے والی ہوتی ہیں صحتی شروع صحت کی شروع کو وہ تمام اسناد جن کے اندر صحت کی شرائط پائی جاتی ہیں دکھنے میں ساری شہد صحت کی شرائط پائی جا رہی ہیں ظاہر آگے اس لیے بیان کر دیا میں صحت کی تمام شرائطوں شروط کو جمع کرنے والی صنعت کے اندر تعلیم پائی جاتی ہے لین الحدیث ضعیف اس لیے کہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے لا احتاج البحث عن علی وہ تو اس اس اس کو کی کی اس پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی علتوں کی جانب سے کیونکہ وہ ہے ہی ضعیف اس کے اندر مزید علل کیا تلاش کریں گے پہلے سے ہی ہم دیتے ہیں کہ حدیث ہی ضعیف ہے اس مردود اس لیے کہ ضعیف حدیث تو ویسے ہی مردود ہوتی ہے لائیو بھی اس پر عمل ہی نہیں ہوتا تو تعلیم جو ہوتی ہے وہ راہ بناتی ہے وہ جگہ پکڑتی ہے ان اسناد کے اندر جو اسناد دکھنے میں صحت کی شروط کے مطابق پر ہوتی ہیں صحت جو صحت پائی جاتی ہے جن اسناد کے اندر اور وہ جو شرائط ہوتی ہیں صحت کی اس کے عین مطابق ہوتی ہے بیما یوستان والا ادراک کیسے معلوم ہو کس طرح سے مدد طلب کی جائے علت کے ادراک پر یسطعان والا ادراکی تفرد الراوی پہلی پہلی کیا ہے قسم طریقہ کیا ہے راوی کا تفرد اور دوسری مخالفت و غیر ہی لہو باقی سب کی مخالفت اس راوی کی پہلی بات وہی ہوگی راوی متفرد ہے باقی کسی نے بھی اس روایت سے اس طریقے سے روایت نقل نہیں کی بیس اور راوی ہیں اور یہ اکیلا اس طریقے سے روایت کرتا ہے تو بندہ تھوڑا سا کھٹک جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی علت تو نہیں پائی جا رہی پھر غور و خوض کرنے کے بعد معلوم بھی ہو جاتا ہے یا وہ راوی جو ہے وہ روایت کر رہا ہے لیکن باقی تمام کی مخالفت میں ہے وہ باقی سب کسی اور طریقے سے بیان کرتے ہیں یا یا حدیث میں ایسی بات ہی پائی جاتی ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہو رہی ہے تو مخالفت جب پائی جاتی ہے تب بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہو بعض اوقات نہیں بھی ہوگا پھر کوئی اور اس کی وجوہات ہوں گی تیسری قسم قرائن دوسری قرائن تنظم علامہ تقدمہ فلفکرتعینی جو مل جاتے ہیں جو اس ان قرائن کو جو ہم نے ماقبل میں بیان کیے دونوں جملوں کے اندر یعنی تفرد الراوی اور مخالفت میں بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں اچھا حاضی امور تنب العارف بحاد الفن یہ جو امور ہیں اس فن کا جو ماہر اور عارف ہوتا ہے وہ تنبیہ کر دیتا ہے ان اچھا نہیں تو نبی عارف بھی بحد فنی ہوں عارفہ ہونا چاہیے پھر ہوں ہاں جی عارف کو مفول بنا دیں حاضل امور کو اس کا فائل مقدم کر دیں حاض العمور تنبہ العارف عارف کو یہ امور جو ہیں وہ متنبع کر دیتے ہیں اس فن کے عارف کو علاوہ من کہ اگر یہ یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو بھئی پھر کچھ گڑبڑ ہے تو وہ متنبع ہو جاتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے وہم کی طرف کہ کچھ کوئی مسئلہ آ رہا ہے وقع من راب الحدیث یا تو کیا ہو رہا ہے کہ حدیث کے راوی کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ کیا ہے اما بکشف ارسال حدیث کہ وہ رواہ موصول جس کو باقیوں نے موصول روایت کیا تھا وہ کیا کرتا ہے کہ بکشف ارسال اس کے ارسال اس کا ارسال جو ہے وہ کھل جاتا ہے فی حدیث کسی حدیث کے اندر رواہ موصول جس کو اس نے موصول روایت کیا تھا یعنی جو جو اصل میں جس حدیث کو موصول موصول روایت ہوئی تھی وہ اس کے اس کا ارسال جو ہے وہ کھل جاتا ہے جی اس کی اپنی ہی اصل میں واہو میں پھر وہی فائل آ رہا ہے کہ اس نے اپنی ہی حدیث کو موصول بیان کیا ہوتا ہے لیکن وہ دکھنے میں مرسل معلوم ہوتی ہے کہیں یا پھر کہیں اور اس نے موصول بیان کیا ہوتا ہے لیکن کسی اور جگہ پر اس نے اس کا اس کو مرسل بیان کیا ہوتا ہے تو اس کا ارسال جو ہے وہ کھل جاتا ہے اس طریقے سے عارف جو ہے وہ متنوع ہو جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے وہ اما بکشفی وقف روا مرفواً اور یا پھر وہ حدیث اس حدیث کی موقوفیت حدیث موقوف بیان کرتا ہے لیکن وہ حدیث موقوف نہیں ہوتی تو وہ بکشفی کھل جاتی ہے اس کا حدیث موقوف ہونا اس نے موقوف بیان نہیں کی ہوتی بلکہ اس نے مرفواََ بیان کی ہوتی ہے ہاں حدیث موصول بیان کی ہوتی ہے لیکن لیکن ہوتی وہ مرسل ہے جی یوں سمجھیے حدیث اصل میں مرسل ہوتی ہے وہ بیان موصولن کر دیتا ہے مرسل ارسال میں تو کہیں بھی آ کر آ آ کیا ہوا سند رک گئی موصول میں تو آخر تک گئی ایسے ہی موقوف میں بھی کہیں نہ کہیں رستے میں رک گئی مرفو میں تو آخر تک گئی تو راوی کیا کرتا ہے کہ حدیث مرفو بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتی ہے موقوف ہوتی ہے اور یہ جو عارف ہوتا ہے یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ حدیث جو مرفو بیان کر رہا ہے اصل میں یہ موقوف ہے اور وہ اس کے وقف کو نکال لیتا ہے کہیں نہ کہیں بکش فی وقف اس کو اس وقف پر انکشاف ہو جاتا ہے ایسے ہی اسی راوی نے جس نے موصول روایت کو بیان کیا تھا یہ جو عارف ہوتا ہے یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ حدیث موصول نہیں تھی یہ حدیث مرسل تھی اور اس کے ارسال کو وہ کہیں نہ کہیں پکڑ لیتا ہے اس کو معلوم ہو جاتی ہے اور اس کو اس, اس, وہ اس پر مطلع ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آ, علت آ, معلوم ہو جاتی ہے حدیث کے اندر اچھا او غیر ذالی کا من الاوہام یا پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی عائب ہو سکتے ہیں بےحی سب ہی ذالی کا بئی طور کے غالب ہو جاتا ہے اس وہم پر فریحکم و بعدم صحت الحدیث بس حکم لگا دیا جاتا ہے اس حدیث کی صحت کے معدوم ہونے پر کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اچھا جی یہ آگے آپ پڑھیں گے موقوف حدیث کیا ہوتی ہے معلوم ہو جائے گا ابھی ہوا ما طریق و حدیث کو پہچانیں گے کیسے راستہ کیا ہے اس کی معرفت تک پہنچنے کا طریق و طرق الحدیث آسان طریقہ تمام حدیث حدیث کے تمام ترک جمع کر لیں نظر فی اختلاف رواتی اور پھر غور و خوض فکر شروع کر دیں اس حدیث کی روایت اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں اس کے اختلاف میں <clears throat> اچھا جب ہمیں دس احادیث دس راوی مل گئے مختلف انہوں نے ترک سے روایتیں بیان کی ہیں پانچ نے ایک ترک سے کی ہے تین نے ایک سے ایک ترک سے کی ہے اور ایک نے اکیلے کسی اور طریقے سے کی ہے تو یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا اب ہم نظر کریں گے غور و فکر کریں گے اس اختلاف کے اندر پھر اب کیا کریں گے بل موازنہ تو ضبطی ہند اب ہم موازنہ کریں گے ان سب راویوں کے ضبط کا اور ان کے اتقان کا ان کے تقوی کا ثم الحکم اعلی روایت المعلولہ پھر ہم حکم لگا دیں گے معلول روایت کے اوپر جب ہمیں کسی کے اندر ضبط کی کمی محسوس ہوگی معلوم ہوگا پتہ چل جائے گا تو اس کی روایت کو ہم جو ہے وہ ضعیف قرار دے دیں گے اور باقیوں کو جو ہے وہ ہم قوی قرار دے دیں گے اللہ تقاع فل اسناد وہول اکثر یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے علت اسناد میں پائے جانے قد تعلیلی بالوقف ور ارسال جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا تھا کہ علت پائی گئی وقف کے اندر یا ارسال کے اندر حدیث موقوف بیان کر دیا حالانکہ وہ مرسل تھی اور اس طرح کی صورت حال اور دوسری قسم وطقا فی المتن اور وہول اقلو یہ بہت کم ہوتا ہے مثل حدیثی نفی قراءت البسم اللہ کی جیسا کہ نماز کے اندر بسم اللہ کی قراعت کی نفی والی حدیث اب وہ کیا ہے انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا لیکن متن کے اندر جو ہے وہ علت پائی گئی ہے اب وہ کیا علت ہے وہ ہم کہیں پڑھ لیں گے ان شاء اللہ حل علت ہو فل اسنادی تقدہ <clears throat> کیا صنعت کے اندر اگر علت پائی جائے تو کیا یہ عیب لگاتی ہے متن کے اندر بھی قد تقدہ فل متنی بعض اوقات متن کے اندر عیب لگ جائے گا ہی ہا فل اسناد ساتھ اس کے اسناد میں عائب ہونے کے ساتھ دونوں میں لگ جائے گا وزال کا مصر تعلیلی بال ارسال اور اس کی مثال علت ہونا اس کے ارسال کے ساتھ ہے کہ حدیث مرسل تھی اس نے اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا اس کے ساتھ موصولن بیان کر دیا اب پتہ نہیں ارسال کہاں پہ کیا اس نے یعنی ارسال اگر اس نے کسی ایسے راوی پہ کر دیا جس کی عدالت ہی میں صحیح نہیں ہے تو اب اس کے متن کو ہم کیسے مان لیں تو جب صنعت کے اندر اتنا بڑا عیب لگ جائے گا تو پھر وہ متن بھی قابل قبول نہیں ہوگا تو اس لیے ایک بعض اوقات عیب جو ہے وہ ارسال یعنی صنعت میں بھی ہوگا اور اس صنعت کی وجہ سے متن میں بھی آ جائے گا اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ یہ عیب کس طرح سے لگ رہا ہے اگر صنعت کے اندر یہ عیب مناسب سا ہے تو پھر ممکن ہے کہ متن کے اندر وہ اس عیب کو نہ مانا جائے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے وقت تک درخواست اسنادی خاص بعض اوقات یہ علت صرف اسناد کے اندر پائی جائے گی اور اسناد کے اندر پائی جانے والی علت جو ہے اس کا متن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا متن صحیح ہوگا مسلو حدیسی البنی بالخیار یہ تو انہوں نے سند بیان کر دی اور آگے مرفون ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بھی بیان ہوگی البیعانی دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کو خیال ہوتا ہے وہ واپس کرنا چاہے واپس کر لے یہ سودا کینسل کرنا چاہے کر لے جس طریقے سے بھی یہ تو حدیث بیان کر دی لیکن ہوا کیا اس میں فقط وحیمہ یا اعلی سفیان سوری غلطی کھا گئے یا اس صنعت کے اندر جو ہیں ان کو بن عبید ہیں آئے نا یہ غلطی کھا گئے اعلی سفیان سوری سفیان سوری کے اوپر کیونکہ حدیث بیان ہوئی ہے یالا بن عبید عن سوری یہ سوری سے مراد سفیان سوری ہیں فی قوله عامر بن دینار اپنے اس قول میں عامر بن دینار کے قول میں وہ غلطی کھا گئے کیوں انما ہوا عبد اللہ بن دینار انہوں نے آگے کہا نا امام سفیان سوری کے بعد کہا عن عامر بن دینار اصل میں عامر بن دینار نہیں تھے امام سوری کے جو استاد تھے سفیان سوری کے جو استاد تھے وہ عبداللہ بن دینار تھے تو انہوں نے کہا کہ انما ہوا عبداللہ بن دینار فہاد المتن صحیح تو متن تو صحیح تھا وہ انکانہ فل اسنادی علت الغلط اگرچہ اسناد کے اندر ایک غلط جو ہے وہ عائب پایا گیا غلطی کا غلطی کا ایک عائب پایا گیا لیکن کیا ہے من عمر و عبد اللہ دینارن اگرچہ دونوں عامر بن دینار اور عبداللہ بن دینار دونوں میں کے دونوں جو ہیں وہ سقتن وہ تو دونوں سقہ ہیں فبدال سقتن بھی سقتن لا یزور صحت المتن تو ایک سقہ کا دوسرے سقہ سے بدل دینا یہ متن کی صحت میں تو کوئی نقصان نہیں دیتا وہ انکانہ سیاق الاسنادی خطان اگرچہ سند کی کا سیاق و سباق جو ہے وہ غلط ہو گیا تو غلطی سند میں پائی گئی لیکن اس سند کے اندر ایسی غلطی تھی کہ بھول کر عبداللہ بن دینار کا نام دینے کی بجائے انہوں نے عمر بن دینار کا نام دے دیا حالانکہ سفیان سوری کے جو استاد تھے وہ عمر بن دینار نہیں تھے عبداللہ بن دینار تھے تو یہ کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے کوئی ہلکی پھلکی ایسی غلطی ہے لیکن دونوں ہی سکھا تھے اگر خدا نخواستہ عمر بن دینار کا بھی نام آ گیا ہے تو وہ بھی ہیں تو وہ بھی ہی تو اس لیے اس صنعت کے اندر اگر چاہے پایا گیا ہے اور وہ بھی آیا اس طرح کا ہے کہ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے یا تقدیم و تاخیر نہیں بلکہ سباق و سیاق کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی ہو گئی ہے صنعت کے اندر لیکن متن جو ہے وہ اس کا صحیح ہے وہ اس میں کوئی غلطی نہیں کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی طریقوں سے یہ حدیث آئی ہوگی یہ بات سمجھ میں آ گئی آگے چلیں جی أشهر المصنفات يتو أبخو دي ديك كتاب العلل لابن المديني علل الحديث لابن أبي حاتم العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل العلل الكبير والعلل الصغير للتلمزي دي موضوع هذا خوش كتوني ورا الله أكبر تلم بي آقا چلتين المخالفة للثقات إذا كان السبب الثاني في الراوي مخالفته للثقات ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ سبب السابع اگر تو سبب تان فر راوی کا اذا كان سبب تان في راوی اگر راوی کے اندر تان کا سبب مخالفت للثقات اس کی مخالفت کرنا سقہ کی اپنے سے سقہ لوگوں کی مخالفت کرنا ہے تو یہ سبب سابع ہے یہ ساتواں سبب ہے فینتجو عن مخالفت ہی لقاتی بس نتیجہ نکلتا ہے اس کی مخالفت کرنا سقات اس کا سقات کی مخالفت کرنا خمسۃ انواع پانچ قسم کی قسمیں جو ہے وہ نتیجہ دیتی ہیں یوں کہنے خمسۃ انواع کو اس کا فائل بنا لیں کہ پانچ انواع جو ہیں یہ نتیجتاً برآمد ہوتی ہیں سقات کی مخالفت کرنے سے ان علوم الحدیث حدیث کے علوم کے اندر وہیا اور وہ کیا ہیں المدرج و المقلوب و المزید متصر والمسترد والمصحف و المصحف پانچ قسمیں بنے گی اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک راوی اپنے سے زیادہ سقا راویوں کی مخالفت کرے گا فعین کانت المخالفت و الاسناد او بدمج او بمرفوع جی موقوف اگر تو یہ مخالفت پائی جائے گی اسناد کے سیاق و سباق میں سند کے اندر اس جیسے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بھول کر کسی اور کا نام لے دیا یا آگے پیچھے ہو گیا یا بدم جی ان بمرفو یا اس نے رلا ملا دیا مرفو کو موقوف کے ساتھ کہ اصل حدیث موقوف تھی اس نے مرفو بیان کر دی تو اس طرح کی جو اب ظاہری بات ہے جب اس طرح بیان کرے گا تو وہ مخالفت کر رہا ہے باقی سب نے اس طرح بیان کیا یہ اکیلا اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو یہ مخالفت ہوئی تو فیوسم المدرج اس طرح کی تبدیلی کو مدرج کہتے ہیں اچھا وہ ان کہاں مخالفت بے بھی تقدیم او تاخیر اگر صرف مخالفت تھی تقدیم و تاخیر کے اندر صرف تقدیم و تاخیر تبدیلی اور کوئی نہیں ہوئی ایک کو پہلے بیان کر دیا جس کو آخر میں آنا چاہیے تھا اور آخر والے کو پہلے بیان کر دیا یا آگے پیچھے جو تھے ان میں سے اگلے والے کو پہلے اور پہلے والے کو آگے بیان کر دیا تو فیوسم المقلوب اسے مقلوب کہتے ہیں قلب اسی کی چیز کا نام ہے تبدیلی کو میں ان بے زیادتی راون اگر تو یہ مخالفت تھی راوی کی زیادتی کے ذریعے سے ایک راوی اپنی طرف سے زیادہ اضافہ کر دیا فیوسم المزید فی متصر اسانید تو اس کا نام رکھا جائے گا المزید فی متصر اسانید اور اگر تھی مخالفت ابدالی راون بے راون ایک راوی کو سرے سے ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا راوی لے آئے او بھی جیسے اس میں ہوا تھا بھی ہم نے حدیث میں پڑھا او حصول تدافی فی المتنی <clears throat> ولا مرجح فیوسمل مسترب اور اگر مخالفت جو ہے وہ ایک راوی کے دوسرے راوی سے تبدیل ہونے کی صورت میں یا حصول تدافع فی المتن یا متن کے اندر تدافع کے حصول کے لیے تھا تدافع کہتے ہیں کہ متن میں الفاظ کے متن متن کے اندر کچھ الفاظ کی کا اضافہ یا الفاظ کی کمی ولا مرجحہ اور اس کا کوئی مرجح بھی نہ پایا گیا فیوس تو اس کا نام رکھنے گئے مسترب بسا اوقات متن کے اندر کوئی راوی وضاحت کرنے کے لیے ایک لفظ کا استعمال کر لیتا ہے کہ اس لفظ اس حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ تھا اب اگر وہ معلوم ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے اگر معلوم نہ ہو پایا اور لوگ اس بارے میں پریشان رہے تو پھر اس کو اور کوئی راجے بھی نہیں صورتحال پائی گئی وجہ رجوع بھی نہ پایا گیا تو متن کی کے بچانے کے حصول کے لیے اگر کوئی یا وضاحت کے لیے کوئی ایسی بات تھی بلا مرجہ اس کا مرجہ وجہ ترجیح بھی نہ معلوم ہو سکی فیوسم المسترد تو اس کو مسترد کر دیں گے لیکن ان میں سے ہر ایک کی تفصیل آگے آئے گی ابھی اس کی اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو پریشان نہ ہوئیے گا ان انکانات المخالفت بھی تغیر لفظی اور اگر مخالفت ہوئی بھی تغیر لفظ لفظ کو پورا تبدیل کر دینے کے ساتھ ماں بقا اس سیاق لیکن سیاق و سباق جو ہے وہ ٹھیک رہا فیوسم المصحف تو پھر اس کو مصحف کہتے ہیں اب اس کی مثال وضاحت تفصیل یہ سب الگ الگ بیان ہو رہی ہے آگے المدرج پہلی پہلی قسم مدرج تھی لغت لغت اسم مفعول من ادرج تو جب ایزا ادخل تو جب میں کسی چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دوں رل مل جائے تو اسے, اسے کہتے ہیں درج تو و تو ہوں اور میں نے اس کو اس کے اندر اچھی طرح ضم کر دیا ملا دیا اصطلاح میں ما غیر سیاق اسنادی ہی او ادخل فی متنی ہی لئی سا منہ بلا فصل ما غیر سیاق اسنادی وہ روایت کے جس کی سند کی کا سیاق تبدیل کر دیا جائے لفظ سیاق ہے لیکن سباق بھی اس کے اندر ہی شامل کر لیں سیاق و سباق یعنی متن کا آگاہ یا پیچھا صنعت سے پہلے کراوی یا صنعت کے بعد کرابی میں کوئی بھی تبدیلی کر دی جائے اور ادخلا فی متنی ہی یا اس کے متن کے اندر داخل کر دیا جائے ماں ایسی چیز لئیسا سا جو اس میں تھی ہی نہیں جس کا اس سے لینا دینا نہیں تھا بلا فصل اس شرط کے ساتھ کہ اس کے متن کے بالکل ساتھ میں شامل کر ادھر متن ختم ہوا اور ادھر ایک چیز کا اضافہ ہو گیا یا متن شروع ہی ہوا تھا اور پھر اضافہ ہو گیا کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے اقسام المدرج قسمان مدرج الاسناد و مدرج المتن پہلی قسم مدرج الاسناد تعریف ہوا ما غیر سیاق و اسناد ہی سند کے اندر اس کے سیاق و سباق میں تبدیلی کر دی جائے صورت کیا ہے اس کی من صورت ہی این یسوق الراوی الاسناد راوی لے کے چلا ایک سند کو فیعرز له عارض اب اس کو کوئی عارض پیش آ گیا کوئی بھی اس کو کوئی کوئی رکنا پڑ گیا کوئی عارض پیش آیا فیقول کلامن قبلی نفسی ہی بس اس نے اپنی طرف سے کوئی گفتگو کرنا شروع کر دی فیزن بعض من سمے بس گمان کرنے لگ گیا وہ شخص جو اس کے کلام کو سن رہا تھا بعض من کوئی بھی جو اس کے کلام کو سن رہا تھا اس نے گمان کر لیا ان ذالک الکلامہ کہ یہ جو بات کر رہا ہے ہوا متن ذالک الاسناد یہ متن بن گیا ہے یہ متن ہے اس سند کا جو ابھی اس نے بیان کی تھی فیر وی ہی بس وہ روایت کر دیتا ہے اس متن کو اور سنت کو آن ہو اس آدمی سے کزالی کا اسی طرح فیو تعیل سیاق الاسناد تو سنت کا سیاق جو ہے یہ تبدیل ہو گیا سیاق سباق جو ہے سنت کا تبدیل ہو گیا مثال سے بہت واضح سمجھ میں آ جائے گا بالکل آسان ہے قصت ثابت ابن موسا روایت <clears throat> کیا قصہ ہے کہ من کثورت سلاۃ بل ان کا قصہ وہ اپنی روایت میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو کثرت کرتا ہے من یعنی جس کی ہاں جس کی رات کی نماز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو وہ شخص کے سراتہ ہونا چاہیے من سراتہ بلئی جو بہت زیادہ کثرت کرے اپنی نماز کی رات کی رات کی نمازوں کی تو حسونا وجہ بن تو اس کا چہرہ جو ہے وہ دن کے اندر جو ہے وہ بہت خوشگوار ہوگا بہت اچھا اس کا چہرہ جو ہے وہ ہوگا اچھا وہ اصل قصہ تھی اصل قصہ کیا ہے انا ثابت ابن موسا دخل اعلی شریف ابن عبد اللہ القاضی ثابت بن موسا ایک ایک شخص تھے وہ داخل ہوئے شریک بن عبداللہ القاضی کے پاس وہ ہوا یملی اور وہ لکھوا رہے تھے املا یملی املا املا کروانا لکھوا رہے تھے وہ یقول اور لکھواتے ہوئے وہ یوں کہہ رہے تھے کہ حد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہاں تک پہنچے تو کیا ہوا وساکتا خاموش ہو گئے اچھا لیک تبل مستملی تاکہ وہ آدمی جو لکھ رہا ہے مستملی املا کروانے کے لیے جس کو طلب کیا جائے وہ شخص جو لکھ رہا ہے وہ لکھ لے فلما نظر الا ثابت بس اچانک ان کی جب نظر ثابت پر پڑی جو ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو قالا کہنے لگے من وہ شخص جو کثرت کرے اپنی نمازوں کی راتوں راتوں کی کی نمازوں کثرت کرے حسن وجہ بن نہار تو اس کا چہرہ دن کے وقت بڑا جو ہے وہ چمکدار ہوگا بڑا اچھا اور خوبصورت ہوگا <clears throat> وقاصد بزالی کا ثابتن اور اس سے مراد انہوں نے ثابت کو لیا تھا یہ گفتگو کرنے کا مقصد ان کو ثابت کو یہ کہنا تھا کہ تم بہت اچھے نیک آدمی ہو جو یا ان کو یہ بتانا تھا کہ جو شخص بھی اپنی راتوں کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تحجد کی نماز تو دن کے وقت اس کا چہرہ بڑا بارونق ہوتا ہے اچھا وقت بزالی کا ثابت ان ہی و ہی اس کے زہد اور ورا کی وجہ سے فضن ثابت لیکن ثابت نے یہ گمان کیا کہ انہو متن ذالک الاسناد کہ یہ بھی متن ہے اس سند کا <clears throat> جس کو وہ لکھوا رہے تھے پس بس گئے وہ ثابت یو حد سبھی حدیث بیان کرنے لگے اس سند کے ساتھ اس ان کے الفاظ و کزالی کا اس طرح سے تو <clears throat> اصل میں وہ بیان کسی اور ان کے لیے کر رہے تھے ان کو وہ وہ کروانے کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے یا جو بھی کہہ لیں اور <clears throat> کاتب کو یا جو مستملی تھا اس کو وہ لکھوا رہے تھے سند لکھوا کر رک گئے متن ابھی لکھوایا نہیں تھا کوئی اور گفتگو کر لی اور وہ گفتگو اس سند کا متن سمجھی جانے لگی جی ہم یہاں ختم کرتے ہیں سبق آگے سبق ہے آپ لوگوں کا آج چلیں پھر یہاں سے آگے اگلے ہفتے سے اور درمیان میں اگر مجھے کوئی وقت ملا تو انشاءاللہ میں پھر اس میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو لیکن اس سے آگے پھر باقی پڑھ لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ